السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس تھری سیون حضرت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے بھیڑیوں کی نرم گھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران اور پریشان بنا کر چھوڑ دے گا یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آج کل بہت ہو رہا ہے دین کے خاطر دنیا بٹورنا دین کے خاطر دنیا بنانا کبھی اب آڑ ہے دین کی اور دنیا بنا رہا ہے اپنی یہ بہت ہو رہا ہے اس لیے عوام الناس حقیقی دین سے مایوس ہو رہے ہیں یہ بہت زبردست وعید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جس علم سے ہمیں تیرا قرب مل رہا ہو اور ایسے علم سے حفاظت فرما جس علم سے ہم تج سے دور ہو رہے ہوں ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے ہر فرد امت کو دین کا دائی بنا دے اب پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ بلا العظیم دیکھیے اتنا پڑا تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا فرما بردار ہو گیا مجھے تو جواب دے رہے ہیں مجھے یقین ہے آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کو بھی جواب دیں گے اور پھر ہر جملے کے بدلے میں سبحان اللہ کہا ایک درخت لگ گیا جنت میں میرے لیے الحمدللہ کہا دوسرا لگ گیا بلکہ میں نے سبحان اللہ تین مرتبہ کہا تو تین مرتبہ لگ گیا یہ ذہن میں رکھنا یعنی اس کا بھاؤ جو ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا اس لیے فوراً پڑھ لیجئے ہر جملے پر جنت میں درخت بھی لگ جائے گا انشاءاللہ اور وہاں اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے میرا بندہ مسلمان ہو گیا میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو دین کا دائی بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین